عبد الوہاب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا انہوں نے کہا مجھے امرا نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھیں آگے اسی کی مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ننانوے